عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ اور جریر سب نے آمج سے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں انہوں نے نے بن بن احنف سے سے سلہ زفر اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا میں نے دل میں کہا آپ سو آیات پڑھ کر رکو فرمائیں گے مگر آپ آگے بڑھ گئے میں نے کہا آپ اسے پوری رکاوت میں پڑھیں گے آپ آگے بڑھتے گئے پڑھ کر رکو کریں گے مگر آپ نے اس کو پورا پڑھا آپ ٹھہر ٹھہر کر قیر فرماتے رہے جب ایسی آئے سے گزرتے جس میں تصبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے اور جب سوال کرنے والی آئے سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے اور جب پناہ مانگنے والی آئے سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے پھر آپ نے رکو فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے آپ کا رکو تقریباً آپ کے قیام جتنا تھا پھر آپ نے اللہ لمن حمیدہ کہا پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے تقریباً اتنی دیر جتنی دیر رکو کیا تھا پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی اللہ کہنے لگے اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یعنی ربنا لک الحمد کا اضافہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چودہ